السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ على رسوله رسول اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق number one three zero five حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس تشریف لائے یہ روایت حضرت ابو ہریرا کی ہے اور آپ نے آتے ہی فرمایا دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو ڈھال ڈھال کہتے ہیں کوئی اگر حملہ کرتا ہو تو آدمی کو بچانے کے لیے ڈھال کی ضرورت ہوتی ہے کوئی تلوار مارے تو ڈھال سے آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن آ گیا ہے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو صحابہ نے فرمایا کیسے لیں کیا لیں آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ اکبر یہ کہا کرو یہ پڑھا کرو سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے اور یہی وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ایک حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیجئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے الگ الگ حدیثوں کے جملے ہوتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا اللہ الله اکبر ولاح ولا قوت الا بالله حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے اور دائیں بائیں پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے حفاظت کریں گے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں مائیں اور بہنیں جتنا بھی ہو سکے اڑتے بیٹھتے کلمات پڑھو حسر کا میدان میں جانا ضروری ہے اللہ کو منہ دکھانا ضروری ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے تو اس وقت میں یہ کلمات کام آ جائیں گے بھائی ادھر ادھر کی باتوں میں لگو ادھر ادھر کی گپ شپ میں لگو اس سے اچھا اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو ابھی تو ایک ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو پڑھوا ہی دو اور عادت بھی ڈال دو بہت اچھا ہے کہ اگر صبح شام سو سو مرتبہ پڑھ لیا جائے اسے کوئی ہمت کر کے صبح شام سو سو مرتبہ اسے پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے تو بہت ہی فضیلت ملے گی اور حشر کے میدان میں ڈھال بن کر آئیں گے یہ کلمات یہ حدیث تبرانی میں بھی ہے حیث میں میں بھی, بھی ہے مجموع بحرین میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان رب العالمین